الحمد لله وقفا وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الانبياء الفاط بعد خیر الخلۂ من شیبان رضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و لاسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالصبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين میرے انتہائی واجب الحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آپ حضرات کے اس قائم کردہ مرکز کے حوالے سے بارہا یہاں پر حاضری کی اللہ تعالی نے توفیق ہدایت فرمائی البتہ گفتگو کے حوالے سے آج یہ پہلی مجلس ہے اس مجلس میں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے قرآن اور سنت کے کی روشنی میں اس لیے میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے اس سورہ مبارکہ کا سورہ آس کا انتخاب کیا عالم اسلام کے ممتاز رہنما اور امام حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں سے کچھ اور نازل نہ ہوتا صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی یہ چھوٹی سی جو تین آیتوں پر مشتمل ہے اگر صرف یہی صورت نازل ہوتی تو اس ایک صورت میں پوری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے دستور عمل موجود ہے یہ حضرت امام شافی فرماتے ہیں دیکھیے ہر بھی کام کی ایک شکل آپ حضرات کو مثلا یہ عمارت ہے آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے یہ نظر آنے سے پہلے اس کا وجود تھا وہ وجود بنانے والے کے اپنے ذہن کے اندر تھا دل نے خواہش ظاہر کی دماغ نے اس کا خاکہ تیار کیا اس خاکے کے تیار ہونے کے بعد پھر یہ بلڈنگ منسا شہود پر آئی تو دل خواہش کا احترام کرے اور دماغ اس کے لیے خاکہ بنائے آپ اس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں پھر عملی طور پر جس وقت وہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے آپ اس کو عمل کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں پھر اس عمل کو بڑھانے کے لیے مسلسل کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کی یہ انفرادی حیثیت ہے اس کو اور کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے اور ایک سوسائٹی بننی چاہیے وہ مرحلہ آئے گا تواسو بالحق کا یہ کام بہت مشکل ہے اس کام کو کرنے کے لیے راستے میں مصائب اور تکالیف آئیں گی اس کے لیے کہا گیا و تواسو بس میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے منصوبہ بندی پھر عملی کاروائی اس کی طرف پھر دوستوں کو متوجہ کرنا اور پھر اس کے کام کے لیے آگے بڑھنا اس جمعیت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا اور اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو پھر تحمل برداشت اور اسے جھیلنے کا انسان میں جذبہ ہونا چاہیے یہ چار وہ دفات ہیں آپ دینی کام کرنا چاہے تب دنیاوی کام کرنا چاہے تب یہ چار ایسی دفعات ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کے بغیر آپ کو چارہ اور گزارا نہیں میرے واجب الحترام دوستو اس سورہ مبارکہ کی سورہ عصر کی ان چار دفعات کے تذکرے کے بعد آج کی مجلس میں آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے اس امر پر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں کام کا کام کو بڑھائیں گے تو اسی اسی نہج پر لیکن اس کے اس کے کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں سب سے پہلے اپنے دل کو آمادہ کریں گے اور دل دماغ اس کی اہمیت سمجھیں گے تب وہ اس کی متوجہ ہوں گے ایک کام آپ اپنے ملازم سے بطور جبر کے تو وہ کرا سکتے ہیں وہ اس کی مجبوری ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ دل دماغ کی تمام تر توانائی خوشی کے ساتھ صرف کرے تو پہلے اس کام کی اہمیت اس کے دل دماغ میں بیٹھنی چاہیے پھر وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے صرف کرے گا اور اس کام کو کام سمجھ کر وہ اس میں جت جائے گا میرے واجب الحترام دوستو مجھے آپ ذرا سے درخواست کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اہمیت کے ضمن میں اللہ تعالی نے زمین بنائے آسمان بنائے چاند بنائے ستارے بنائے بلہ اگایا پھل پیدا کیے مشرق مغرب کی شمال جنوب کی سمتیں متعین کی ہواؤں اور فضاؤں کو پیدا کیا آپ کو مجھے ہمارے آبا و اجداد ہماری آل اولاد کو پیدا کیا کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت دے کر اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حق تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ کہ یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنے خزانہ قدرت کی سب سے قیمتی چیز آپ کو عنایت کی ایک کام کی اہمیت میرے نزدیک ہے ایک کام کی اہمیت آپ حضرات کے نزدیک ہے ایک کام کو کوئی صاحب ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ذات اقدس کے حوالے سے رب کریم کا قرآن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے حوالے سے کلام اللہ کا یہ اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ حق تعلی کی قدرت کاملہ وہ اس مسئلے میں کتنی حساس ہے پھر ایک بات اور آپ ذرا عرض کرتا ہوں وہ یہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کے گھر میں چینی بھی پڑی ہے آپ کے گھر کے اندر نمک بھی پڑا ہے آپ نمک کی اتنی حفاظت نہیں کریں گے جتنی چینی کی کریں گے اس کو اور آگے مثالوں کو پھیلاتے جائیں جو چیز جتنی زیادہ کامیاب ہوگی وہ اتنی زیادہ قیمت والی ہوگی جتنی زیادہ قیمت والی ہوگی اتنی زیادہ ضرورت تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے آپ حضرات اپنی چیک بک کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو نقدی ہے آپ کے پاس اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں سونا گھر میں پڑا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں جواہرات آپ کے گھر کے اندر ہے ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہر چیز کے لیے آپ کے دل دماغ کے اندر ترجیح آتا ہے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی وہ اتنی زیادہ حفاظت کی طالب ہوتی ہے میرے واجب الحترام دوستو مال ایک قیمتی چیز ہے آپ اور میں دنیا کا ہاتھ ہر آدمی رزق کے حلال کی کوشش اور کابش کے لیے اس کو حصول کرنے کے لیے عبادت ہے نیکی کا کام ہے ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے کوئی عیب کی بات نہیں نیکی کی بات ہے بسا اوقات اس مال کو حاصل کرنے کی خاطر پہلے اس نے محلے کے اندر دکان کھولی تھی پھر اللہ نے کرم کیا مارکیٹ کے اندر چلا گیا پھر اور کام کے اندر وسعت ہوئی شہر میں اس کے جو ہے وہ کئی دوستوں کے ساتھ کئی کئی پارٹیوں کے ساتھ تعلق قائم ہوا اب کام اس کا اور بڑھا اس نے فیکٹری لگائی صوبے کی حد تک مال کی سپلائی شروع ہو گئی اللہ نے اور کرم کیا تو باہر کی دنیا میں جو ہے وہ اس نے برامد درامد یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے اوپر وقت بھی لگاتا ہے اس کے اوپر اپنی جان کو بھی کھواتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہی مال کمانے والا آدمی صبح و شام دن رات ایک کر کے اس محنت پہ لگا ہوا تھا اگر اس آدمی کی جان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ پھر سارا مال لگا دے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میری جان بچ جائے یہ ایک خالصتاً کوئی منطق اور فلسفہ کا نہیں یہ ایک عام سی بات ہے اس سے اتنی بات تو بہرحال ثابت ہوئی نا کہ مال ایک قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی یہی جان جس کے بچانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہے اگر اس آدمی کی عزت و ناموس پہ کوئی حملہ ہو جائے یہ آدمی پھر مال بھی حتیٰ کے اپنی جان بھی قربان کر کے اپنی عزت کو بچائے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی جان قیمتی چیز تھی لیکن عزت اس سے زیادہ قیمتی میرے واجب الحترام بے بین ہی اسی طرح اولیاء کرام قیمتی چیز ہیں لیکن صحابہ ان سے زیادہ قیمتی صحابہ قیمتی چیز ہے لیکن انبیاء علیہ السلام ان سے زیادہ قیمتی انبیاء علیہ السلام قیمتی ہے لیکن نبی المبیا اور خاتم المبیا ان سب سے زیادہ قیمتی میرے واجب الحترام دوستو حدیث شریف میں کہا گیا لا یو منو احد کم حتا اکونا احب ادئی مم والدی و وال دن سے اجمعین آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ماں باپ آل اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ نہ کرے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس آپ کے ساتھ محبت رکھنا ماں باپ آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسلام اس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ چیز دو گے تب تم اس دائرے کے اندر داخل ہو سکو گے واجب الحترام دوستو آج کی مجلس میں ہم اس ساری گفتگو کو اپنے سارے بیان کو لے کر چلتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل کی طرف جو تشریحات جو گفتگو آج اور میں اسلام کے اس عنوان کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ بہرحال حضرات صحابہ اکرام کے دل دماغ کے اندر بھی تھیں دین اسی تعمل کا نام ہے اور اسی ورثے کا نام ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کے دروازے پر چلنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ حضرات کا اس مسئلے میں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے صحابہ کرام ایک سو دس ہجری تک کہتے ہیں کہ آخری صحابہ کا انتقال آخری صحابی کا انتقال ہوا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بہرحال سو سال تک حضرات صحابہ اکرام کا پیریڈ چلتا ہے آگے پھر تابعین کا شروع ہوتا ہے یعنی یہ صحابہ کا ختم ہوا پھر ان کا شروع ہوتا ہے آج کی مجلس میں معاذ اللہ میں کوئی اپنی علمی تفوق کی بنیاد پہ نہیں میں تو آپ حضرات کا خادم اور رضاکار ہوں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریا سے ریاکاری سے میں ریاکاری کاری نہیں کرتا میں اپنے دل کی اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کی جوتیاں اٹھاؤں تو بھی میں آپ حضرات کہاں ادا نہیں کر سکتا میں اس قابل نہیں کہ کوئی دعویٰ کروں لیکن میں اس طرف آپ حضرات کو ضرور متوجہ کروں گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام ہیں اور یہ میرے رب کی تقسیم سمجھیں میرے رب کی حکمت بالغ سمجھیں اس کو حسن اتفاق کہیں کوئی تعبیر کرے وہ آپ حضرات کی مرضی کہ رب کریم کے انبیاء کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے محمد عربی کے صحابہ کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ایک ہزار چوبیس چوبیس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام میں سے ایک مثال آپ حضرات ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کے سامنے کسی دشمن نے معمولی طور پر بھی کسی اشارے اور کنائے کے ساتھ بھی انہوں نے نبوت کی توہین کی ہو اور کسی ایک صحابی نے اس کو برداشت کر لیا ہو پوری اسلام کی تاریخ میں اس کی ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے کہ اگر باپ نے کوئی توہین کا انتخاب کیا بیٹا صحابی تھا وہ جس طرح آدمی جو ہے وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اس کی یہ کیفیت ہو گئی وہ آپ کے اپنے باپ کو سبق سکھانے کے در پہ ہوا کہ آپ کا میرا باپ اور بیٹے ہونے کا رشتہ اپنی جگہ نبوت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس اس رشتے کے ساتھ یہ رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا اگر تم نے نبوت کے مقابلے میں زبان کھولنے کی کوشش کی یا پھر میرے کان نہیں رہیں گے یا زبان نہیں رہے گی یہ حضرات صحاب اکرام کا طرز عمل تھا اتنی گفتگو تو کی میں نے جنرل طور پر اب آپ کو اور مجھے چلنا چاہیے اگلا سفر اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے خال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کے حوالے سے ختم نبوت کے عنوان سے میرے واجب الحترام دوستوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ان میں ایک مسلم کذاب تھا ان میں ایک اسود انسی تھا ان میں ایک سجا نامی عورت تھی ایک طلح آستی تھا چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میرے مخدوم میرے واجب الحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح دارائے خلافت ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد دو تین اہم کام تھے جنہیں مہمات امور میں سے کہا جا سکتا ہے پہلا کام یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ کو ایک لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی کوئی سفر در پیش ہوتا شہر سے نکل کر بالکل حدود عبور کرتے ہی پہلے دن وہاں پڑاؤ کر لیتے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کو کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہے کوئی کام رہ گیا کوئی بات پوچھنی تھی کوئی سامان کی ضرورت تھی تو وہ دوڑ کر شہر سے سارا تیاری مکمل ہو جائے اگلے دن جو ہے وہ صبح نماز پڑھتے ہی نور کے تڑکے اٹھ کر سفر شروع کر لیتے تھے واپس آتے تھے تو بھی آ کر پڑاؤ کرتے تھے کہ شہر کے حالات اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں کوئی فوت ہوا کوئی بیمار ہے کسی کی تعبیت کرنی ہے کوئی جھگڑا ہوا کوئی صلاح کی بات ہے کوئی بچہ پیدا ہوا کسی کو مبارک شہر کے حالات سے باخبر ہو جاتے باہر آ کر پڑاؤ کرتے شہر کے لوگ جاتے حالات سے باخبر ہوتے اگلے دن پھر تازہ دم ہو کر کرو یہ ان کا ایک مزاج تھا عرب تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید اسامہ کو روانہ فرمایا یہ لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے اپنی روٹین کے مطابق باہر جا کر انہوں نے پڑھاؤ کیا پہلا پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی چنانچہ پیغام بھیج کر وہ پتہ کرایا گیا تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اور زیادہ مزمحل ہو گئی ہے انہوں نے سفر کو ایک دن کے لیے اور ملتوی کیا وہاں ہی ٹھہرے رہے دوسرے دن پیغام ملا کہ آپ کی طبیعت مبارک اور زیادہ گر رہی ہے صحت گر رہی ہے انہوں نے سفر کو روک دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا وصال ہوا تو یہ سارا لشکر بے ہی مدینہ طیبہ میں واپس آ گیا انہوں نے سفر شروع نہیں کیا صدیق اکبر مسن دار آئے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ آیا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی اپنی رائے تھی اب میں آپ حضرات کو کس طرح عرض کروں کہ یہ اسامہ کون ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایک باندھی تھی ان کا نام تھا ام ایمن والد گرامی کا وصال ہوا حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ ام ایمن خدمت کرتی تھی حضرت آمنا کی ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن عورتوں نے رحمت عالم کو دودھ پلایا ہے ان میں ام ایمن بھی شریک ہے یہ ام ایمن وہ ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ چھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی یہ ام ایمن وہ ہے کہ جس وقت واپس آئے ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھ سال کا بچہ تھا بالد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا ہے غریب الوطنی کی حالت میں کہ نہ ننہال میں ہے نہ بتیال میں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں درمیان کے اندر والدہ کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مئی صاحبہ نے اور میں نے مل کر اپنی والدہ کی تجہیز تکفین ان کے غسل کا اور ان کی تدفین کا انتظام کیا اگر آپ کے اور میرے دل میں پہلو میں اللہ نے پتھر نہیں رکھے دل رکھا ہے تو میں پھر آج آپ کے اپنے دل سے اپیل کروں گا کہ ذرا نبوت کے اس طرز عمل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج یہ چھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ کو رحمت حق کے سپرد کرتے ہیں پھر ایک یہ وقت بھی آیا کہ چودہ ہزار قدوسیوں کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا لیکن نبوت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی اس روٹ سے سفر ہوا آپ حضرات بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا سیرت کا مطالعہ کریں جب کبھی اس روٹ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ والدہ کی قبر پر حاضری نہ دی ہو اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حاضری دی ہو اور آپ کی آنکھیں آنسو نہ بہا رہی ہوں اس حال میں آپ حاضری دیتے تھے کہ آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے اور زبان سے گاؤں کے جو ہے وہ اپنا کلبات جاری ہوتے تھے اس حالت میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ مبارک کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے یہی حضرت ام ایمن ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھی ہیں اسی اسلام میں ایک مئی صاحب آئیں انہوں نے سلام کیا حضور علیہ السلام نے بیٹھنے کا فرمایا حضور علیہ السلام کے قریب ہی پانی کا گڑا برتن پڑا تھا حضور علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے اس سے پانی لینے لگے وہ مئی صاحبہ وہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی فارغ ہو کر مجھے بھی پانی نہ فرمائیں گی حضرت ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون عورت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو حکم کرتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ حضور علیہ السلام نے میری اس حیرت کو بھاپا پانی پیا پانی لیا اور لینے کے بعد اس مئی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا عائشہ شاہ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے تمہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ عورت ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ والدہ والی محبت مجھے اس گھرانے سے ملی ہے اس مئی صاحبہ سے ملی ہے یہ ہے حضرت ام ایمن ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا علماء بیٹھے ہیں اہل علماء حضرات بیٹھے ہیں پورے قرآن مجید میں سے اگر کسی شخص کسی صحابی کو یہ اعزاز ہے کہ اس کا بائی نیم قرآن نے تذکرہ کیا ہو تو وہ صرف حضرت زید ہے زید یہ ہے جن کا قرآن میں بائی نیم اللہ نے تذکرہ کیا مئی صاحبہ یہ ہیں کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل تو اب ہوتے تھے یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن مبارک سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے اور حضرت اسامہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضور سرور کائنات صلی نبوت کی تاریخ میں سب سے آخری جرنیل یہ حضرت سیدنا اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت اسامہ ہے اس وقت بالکل جو ہے وہ اپنا روم کی یہی کیفیت تھی عیسائی دنیا میں جو اس وقت امریکہ کی عیسائی دنیا کے اندر پوزیشن ہے اس وقت سب سے بڑی سپر پاور عیسائیوں کے نزدیک اگر کوئی تھی تو وہ روم روم کی تھی اس کو للکارنے کے لیے بھی اللہ نے اسامہ کو بھیجا تھا اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے آج بھی اگر عیسائیت کے کفر کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا ہے تو نام اس کا بھی اسامہ ہے خیر جو میں بات آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ سیدنا صدیق اکبر سید سیدنا صدیق اکبر مسئلہ دار آئے خلافت ہوئے سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ جناب اس لشکر کا کیا کرنا ہے خود حضرت سیدنا اسامہ نے آ کر سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں ایک گھر کے بڑے آدمی کا وصال ہو جائے تو بعد میں بچوں کو گھر والوں کو اتنے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے وقت لگتا ہے جی جائے کہ رحمت عالم کا وشال مبارک آپ نے مجھ پر اعتماد فرمایا تھا شفقت کی تھی وہ اور بات تھی اب وہ حالات نہیں ہیں صحابہ کرام میں جرنیلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں نو عمر ہوں کم عمر ہوں پہلے تو میری درخواست یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں سرے سے لشکر کو بھیجنا نہیں چاہیے اور اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں صدیق کے اکبر کا اصرار ہو کہ لشکر کو بھیجنا ہے تو پھر میری جگہ کسی اور آدمی کو جرنیل بنا دیا جائے میں بہرحال نو عمر ہوں کسی تجربہ کار کو آپ جرنیل بنا رضا رضاکارانہ میں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں چنا کہ سیدنا فاروق اعظم یہ تجویز لے کر صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت پہلے تو مدینہ کے دفاع کا تقاضا ہے کہ آپ لشکر نہ بھیجیں دوسرا یہ کہ اگر لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اسامہ کی بجائے کسی اور کو جرنیل بنا دے سیدنا صدیق اکبر نے اس پر ایک جملہ کہا علماء بیٹھے ہیں آپ حضرات بھی توجہ کریں گے کہ پوری امت میں سے یہ جملہ صدیق کے پر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں فرمایا جب بارم فل جاہلیت و خبار الفل اسلام عمر کفر میں تو تم بڑے بہادر تھے آج مسلحت کی باتیں کرتے ہو آپ کا مجھ سے کیا کیا خیال ہے آپ کا آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے کہ حضور ایک لشکر کو روانہ کرے ابو بکر اس اس لشکر کی روانگی کو موقوف کر دے حضور ایک جرنیل مقرر کرے ابو بکر اس جرنیل کو معذور کر دے جرنیل کو معذور کرنا یا لشکر کی روانگی کو موقوف کرنا تو رہا درکنار اگر آپ مجھے کہیں کہ جو رحمت عالم نے اسامہ کو جھنڈا دیا تھا تم اس جھنڈے کو تبدیل کر دو ابو بکر اس جھنڈے کے کپڑے کو بھی تبدیل کرنے کے لیے روادار نہیں میرا صرف اس سے استدلال یہ ہے کہ رحمت عالم کے وصال کے بعد ایک قضیہ صدیق اکبر کے سامنے آیا اس میں امت کی دو رائے ہوئی فاروق اعظم نے ایک رائے دی صدیق اکبر نے دوسری صدیق اکبر کی بات مانی گئی ٹھیک ہوا لیکن رائے دو تھی ایک اور مرحلہ پیش آیا اور وہ یہ اطلاع ملی کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے اب کیا کرنا چاہیے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا حضرت فاروق اعظم پھر آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی حضرت آپ کمال کرتے ہیں ابھی تو آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں بھیجا ہے اگر آج دوسرا لشکر بھیج دیتے ہیں مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا دشمن پاک میں بیٹھا ہے وہ اگر مدینہ پہ چاہ دوڑا تو مدینہ کو بچانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا آپ کرم کرتے کمال کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں زکات کا انکار کرنے والے یہ نہیں ان کے ان کے بڑے بھی زکات دیں گے آج نہیں کل معاملہ ذرا سیٹ ہو جائے مستحکم ہو جائے ان کے خلاف اقدام کریں گے سید صدیق اکبر نے اس موقع پہ بھی ایک جملہ فرمایا فرمایا عمر ایون کا سدی ہے یہ تم دین ون کا تال وہ ہے ایون کا سدین وانا ہے انہوں آپ کیا کرتے ہیں دین مکمل ہو گیا وہی منقطع ہو گئی آج کوئی آدمی دین میں ترمیم کرے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی یہ زکات دیتے تھے زکات میں اگر اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے آج کہے اونٹ لے لو رسی نہیں دیتے حضور کے زمانے میں جو رسی دیتے تھے آج اس سے انکار کر دے میں اس رسی کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس بکری کا بچہ بھی دیتا تھا آج کہے بکری کا بچہ نہیں دیتا میں اس کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا اور ایک بات کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں وہ یہ کہ سید صدیق کے اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یوں کر کے حضرت فاروق اعظم کے سینے کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ رکھا سختی کے ساتھ اس طرح ان کو جھٹکا دیا فرمایا ابو بکر اگر تم بوڑھے وہ فرمایا عمر اگر تم بوڑھے ابو بکر کا ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ تو نہ بنو معافی چاہتا ہوں ایک اور جملہ ہے اس کا یہ بہتر ترجمہ ہے فرمایا کہ اگر میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پہن کی زنجیر تو نہ بنو میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پہن کی زنجیر تو نہ بنو میرا راستہ چھوڑ دے میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا جس وقت یہ کیفیت ہوئی بعد میں سید ارا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اس دن صدیق اکبر نے میرے سینے پہ کیا ہاتھ رکھا ان کے ہاتھ رکھنے کے صدقے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے زبان ابو بکر کی چل رہی تھی روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس وقت پوری امت کو ایک لائن پہ لگا دیا اور ایک انچ جو ہے وہ امت کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا اگر اس دن ہم کوئی ترمیم کر لیتے پتہ نہیں دین کا کس طرح جو ہے وہ اپنا مہلیا بگاڑ دیا جاتا اور دوسرا کر دیا جاتا تو میں اس سے بھی صرف اتنا استدلال کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر بھی زکات کے مسئلے پر بھی دو رائے ہوئی ایک حضرت صدیق اکبر کی ایک فاروق اعظم کی صدیق اکبر کی مانی گئی لشکر روانہ ہوا تیسرا مسئلہ مرحلہ پیش آیا اطلاع ملی کہ جمامہ کے علاقہ میں مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک لاکھ آدمی اس کی جماعت کے اندر شریک ہو گیا ہے اور وہ تیاری کر کے باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے میرے واجب الحترام دوستوں میں نے بہت سارا آپ دوستوں کا وقت لیا اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی پوری امہات القتب جو ہے تاریخ کی وہ اٹھا کر آپ دیکھیں ان دونوں مسائل میں دونوں مرحلوں میں اسامہ کے لشکر کی روانگی زکوٰۃ کے مسئلے کی ادائیگی اس کے اندر دونوں قسم کے جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں جب مسائل میں کا مسئلہ آیا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہی صدیق اکبر جو دو مسائل کے اوپر اپنا اختلافی نوٹ دے چکے تھے سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے انہوں نے کہا کہ مسائل میں کذاب کے مقابلے میں جانا ہے تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور درخواست کی حضرت میرا نام لکھے حضرت میرے بیٹے کا نام لکھے حضرت میرے بھائی کا نام لکھے اللہ کی شان لشکر روانہ ہوا اور لشکر روانہ ہوا ہے سب سے پہلے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں دوسرا لشکر میں اس کو شاخ کرتا ہوں دوسرا لشکر جو ہے وہ شرابیل ابن حسنہ کی روانگی میں اس اس کی جو ہے وہ اپنا ان کی قیادت میں مارکا ہوا اسلام کی نبوت کے چالیس سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد وہ جنگ بدر کی ہو یا عہد کی خیبر کی ہو یا حنین کی فتح مکہ کی ہو یا آزاد کی چھوٹی جنگیں ہوں یا بڑی ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے حضور کے دور میں چالیس سالہ دور نبوت میں ان صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد دو سو انسٹھ ہے اکتالیس کم تین سو اور رحمت عالم کے وشال کے بعد سب سے پہلی جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بارہ سو ہے جن میں سات سو قرآن مجید کے حافظ اور کاری تھے جن میں بدری صحابہ تھے جن کی عظمت کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے یہ بدری صحابہ جن کی زیارت کے لیے صحابہ اکرام جایا کرتے تھے میں ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں بجائے اس دس مسائل بیان کرنے کی میری عادت یہ ہے کہ چلو جس جس مسئلے پر گفتگو کی جائے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہ رہے میں نے جنگ کی تفصیلات تو آپ حضرات کی وجہ سے بہت ساری چھوڑ دی ہے لیکن ایک بات کہے بغیر چارہ نہیں اور وہ یہ کیا آپ علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے روز رکھنا سب سے بڑی نیکی نہیں جہاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے سب سے بڑی نیکی نہیں تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے سب سے بڑی نیکی نہیں شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں عالم بننا بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں واجب الحترام دوستو دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت آپ کی تعداد دنیا میں ایک ارب بیس کروڑ ہے آپ ایک ارب بیس کروڑ مسلمان تم سب شیخ عبد القادر جلانی بن جاؤ یا ابو حنیفہ تم سب کو خدا کروڑ سال کی زندگی دے دے وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ میں گزرے جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف اور ایک سیابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف کملا اگر نبوت کے چہرے کو دیکھنا اتنا بڑا اعزاز ہے تو نبوت کا اپنا کیا اعزاز ہوگا یہی تو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ میرا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ جس کا مہوم یہ ہے کہ میرے اللہ کے خزانے میں خزانہ میرے رب کا اللہ رب العزت اپنے خزانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہر آدمی کھڑا ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کرے اپنی مرضی کے مطابق ایک ایک آدمی مطالبہ کرے کہ زمین آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے وہ مجھے غلے کے ساتھ بھر دی جائے دوسرا کہے سونے کے ساتھ بھر دی جائے ہر آدمی مانگتا جائے میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا جاؤں کل کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی مچھر کے پر کے برابر جو ہے وہ میرے خزانے میں کمی باقی نہیں ہوگی یہ خزانہ میرے رب کا اور اس خزانے کا حاصل اصل الاصول اس خزانے کا سب سے قیمتی اثاثہ سب سے گرا قدر سرمایہ جوہر وہ حضور سرور کی کی ذات اقدس ہے میرے واجب الحترام دوستو صحابہ اس ریاضی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے میں آپ دوستوں کے ذوق کی بات نہیں کر رہا میں میں اپنے اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا میں صحابہ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں اور میں اس سے استجلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ اکرام کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی ہے میں ایک بات اور آپ دوست کرتا ہوں آپ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں یہی جنگ ہے یماما کی جس جنگ کے بعد باقاعدہ صحابہ اکرام کی کمیٹی بیٹھی صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مشورہ کیا گیا ہے سمر پر کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ شب و روز اس طرح جنگیں ہوتی رہی اور اس طرح حفاظ اور اپنا پورا شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کیا بنے گا آج صدیق اکبر نے کمیٹی بنا کے فرمایا کہ یہ آدمی اس کام کے لیے خالی ہو جائے آپ قرآن مجید کی جمع اور ترتیب کا لکھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جا چکا تھا پورا قرآن مجید محفوظ تھا اس کی جمع اور ترتیب کا کام تھا فرمایا یہ کمیٹی آج کام دے گی ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا ایسے نہیں قرآن مجید کو صدیق اکبر نے جمع کیا ہے اس ختم نبوت کی جنگ کے بعد جمع کیا گیا ہے حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ علو کے زمانہ میں اس قرآن مجید کے نسخے دنیا کے اندر پھیلائے گئے جامع قرآن سید صدیق اکبر ہے ناشر قرآن سید عثمان ہے میرے واجب الحترام دوستوں اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات اسی عنوان سے یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات چلی ہے ایک بات اور عرض کے دیتا ہوں اور وہ یہ آپ حضرات دنیا کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی ہے مجھے اتفاق ہے اگر کہہ دیں کہ وہ اپنا اس پہ سورج پہ پہنچ گئی ہے چلو میں اس کو بھی مان لوں گا کسی فلاں سیارے پہ چلی گئی ہے مجھے کوئی انکار نہیں آپ حضرات چاند پہ چلے جائیں وہاں جا کر دنیا کی حساس ترین دور بھی لے کر پوری کائنات کا الٹراساؤنڈ کرے ان کا ایکس رے کرے اور اس کا نتیجہ مرتب کرے ساری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کوئی وہی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی ایک بات اور یاد رکھیں کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے موجدہ نہ دیا گیا ہو کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے میراج نہ ہوئی ہو یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء کو میراج فرش پہ ہوئی محمد عربی کو میراج عرش پہ ہوئی کوئی نبی ایسے نہیں جسے وہی نہ کی گئی ہو لیکن آپ سروے کرے پوری دنیا میں کسی نبی کی کوئی وہی جو ہے وہ آپ کو محفوظ نہیں ملے گی پھر ذرا سر جوڑ کے بیٹھ جائیے اور اس پہ نتیجہ بھی مرتب کیجیے اگر ایکس رے کیا ہے تو مہربانی کر کے اس کا نتیجہ بھی آپ حضرات مرتب کریں کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلا وہ قرآن مجید کا نسخہ جو صدیق اکبر کے زمانہ میں تیار ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں جس کی نقلیں تیار کر کے ساری دنیا کے اندر بھیجی گئی جہاں جہاں اس وقت بھیجنا ممکن تھا وہ پہلا نسخہ حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا جس وقت آپ شہید ہوئے وہ نسخہ آج بھی استنبول کی لائبریری میں موجود ہے اللہ آپ کو توفیق بخشے جا کر اس نسخے کا اپنے اس مرکز کے اس نسخے کے ساتھ توازن کرے مقابلہ کرے آپ کو ایک عرب کا فرق نظر نہیں آئے گا چلے میاں میں اس سے اور اگلی بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید تو رہا نا اپنی جگہ میں اس سے اور آگے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے آج سے پہلے رحمتیں چودہ سو سال پہلے حضور علیہ السلام نے اگر کوئی اشارہ اور کرایہ کر دیا تھا میرے اللہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی حضور کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے میں معافی چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ اس پر اس کی مثالیں اور اس پر ڈرائل نہیں دے سکتا مجھے اپنا سفر کرنا ہے جو اپنا اپنے موضوع کی طرف کبھی آپ دوستوں نے اس پر بھی توجہ کی کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی چیز غیر محفوظ نہیں آخر اس کی وجہ بھائی جب آپ توجہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام انبیاء ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے محدود پروگرام کے تحت جس وقت وہ گئے تو ان کی شریعت بھی ان کے ساتھ گئی جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا اپنی ربوبیت کے متعلق اللہ نے اعلان کیا الحمد رب العالمین حضور کی نبوت کے متعلق اعلان کیا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین پہلے کوئی اس علاقے کا نبی کوئی اس علاقے کا کوئی اس خطے کا کوئی اس ماحول کا جب حضور علیہ السلام آئے اللہ نے ساری حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے کل کائنات کو محمد عربی کے لیے ون یونٹ بنا دیا اور فرمایا گیا کہ محمد عربی جس طرح کائنات کا کوئی ٹپا رب کریم کی ربوبیت سے خالی نہیں اسی طرح کائنات کا کوئی چپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں میرے واجب اللہ احترام دوستو اب اگر آپ دوست اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو سیدنا عثمان کے اس پڑھنے والے شہادت کے بعد پڑھنے والے قرآن مجید سے لے کر اس قرآن مجید تک ہر قرآن آپ کو حضور کی ختم نبوت کی گواہی کے طور پہ ملے گا پھر جب پہلے انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہیں تو ان کے حافظ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی بر اعظم کے اندر چلے جائیں کسی اسلامی ملک کے کسی محلے کے اندر چلے جائیں آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ اصحاب صبح سے لے کر آپ کے اس مرکز میں پڑھنے والا ہر قرآن مجید کا بچہ مجھے محمد عربی کی ختم الوت کی دلیل نظر آتا ہے ذرا اور آگے چلیں ہمارے قریب ترین زمانہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی امت کو دیکھیں آج وہ گرجا بنائیں گے عبادت گھر بنائیں گے چار دن آباد رہے گا پوجا پاٹ ہوگی سلیب لٹکی رہے گی ہر سنڈے کو وہاں پر لیکچر ہوگا لیکن چار دن کے بعد جب اس کی رونق ختم ہوگی سیل پہ لگا دیں گے وہاں پر جو ہے وہ اپنا کپڑے کی دکان بن جائے گی وہ نہیں چل سکی اگلے دن سبزی کی دکان بن جائے گی وہ نہیں چل سکی حجام کی دکان بن جائے گی اگلے دن وہ نہیں چل سکی اسے شراب خانہ بنا دیں گے دن رات اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں جہاں تک مسجد کا مسئلہ ہے اسلام کا وہ یہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر مسجد بن جائے قیامت کی صبح تک اس جگہ کو تم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے باقی انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں میں چینجز قبول مسجد میں نا قبول کیوں اس لیے کہ وہ نبی محدود وقت کے لیے آئے تھے ان کی عبادت گاہیں بھی محدود وقت کے لیے محمد عربی آباد الاباد کے لیے تو آپ کی مسجد بھی آپ کی بنائی امت کی بنائی ہوئی مسجدیں بھی آباد الباد کے لیے اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو مسجد نبی سے لے کر آپ حضرات کے اس محلے کی مسجد تک ہر مسجد مجھے محمد عربی کی ختم روک کی دلیل نظر آئے گی میرے واجب الحترام دوستوں حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں معافی چاہتا ہوں یہ تو تھی نا اجتماعی قربانی یہ اجتماعی سار اجتماعی طور پہ جدوجہد اب ذرا انفرادی جدوجہد کی طرف بھی چلتے ہیں اسی مسلم کذاب کا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی مسلم کذاب کے احوال کی تفتیش کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے نے اپنے ایک سیابی کو بھیجے اس سیابی کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری وہ گئے مسلمہ کو پتہ چلا اس نے نہ ہو دیکھا نہ تو دیکھا ان کو گرفتار کر کے مسلمہ کی مجلس میں لایا گیا وہ اس مجلس کا صدر نشی ہے مسلمان کی پارٹی ساری سامنے اس کے بیٹھی ہے صحابی یہ رسول آئے یہ جالا ان کے اس کے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے تو اس نے پوچھا نے اللہ محمد رسول اللہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد عرب اللہ کے رسول ہے انہوں نے دل دماغ کی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا اشہد اللہ الہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد الرسول میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح خدا ایک ہے محمد عربی بھی اللہ کے رسول ہے لوگوں شریک خدا کا بھی کوئی نہیں وشال حضور کی بھی کوئی نہیں میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک شریک ان کا بھی کوئی نہیں مثال ان کی بھی کوئی نہیں جو رب کی توحید میں کسی کو شریک کرے مسلمان یہ بھی نہیں جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک کرے مل کے کہہ دو مسلمان یہ بھی مسلمان یہ بھی یہ ایمان کی بات ہے اس نے کہا کہ عتاشا تو انی رسول اللہ مسلمان حضرت حبیب سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں آپ لوگ پورا پنچایت کے لوگ آئے صبح شام عدالتوں میں کچہریوں میں جاتے ہیں کیسوں کے لیے ایک آدمی سے بات پوچھی جاتی ہے ہاں یا نام میں جواب دے دے یا بول کر جائے ہاں یا نام میں جواب دینے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا اختیار کیا انداز اختیار کیا فرمایا ان ہی انہوں نے یہ سمائے سیما ماتکول جس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا بک رہے ہو حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ بات سننے کے لیے میرے کان امادا نہیں میں یہ نہیں سن سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے مسلمہ غصے غسک میں آ کے کہتے ہیں تسمو ہاضا بلا تسمو ہاضا حضور کی نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ تو سن لیتے ہو میری نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ نہیں سن سکتے اس نے ارن کیا کوتے نا از ون از ون ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا انہوں نے اپنے جسم اور جان کا قیمہ کرا لیا حضور کے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے اپنے کانوں کا وعدہ نہیں کر سکے گرلا صحابہ کرام کا تو تھا یہ انداز میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں معاشرے اور ماحول کی بات نہیں کر رہا میں تو خیر القرون کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کا تحفظ کے لیے اگر ضرورت پیش پڑتی ہے اجتماعی قربانی کی تو حضور کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ صدیق اکبر اس حیاضی کے ساتھ اس مسئلے پہ اکٹھ کرتے ہیں اور اگر انفرادی طور پہ ضرورت پڑتی ہے تو انفرادی طور پہ صحابہ اکرام فقوت از ون از ون ایک ایک جوڑ کاٹا گیا ایک ایک عضو کاٹا گیا ایک ہاتھ کاٹا گیا دوسرا کاٹا گیا ایک ٹانگ کاٹی گئی دوسری ٹانگ کاٹی گئی شہادت قبول کر لی حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے اپنے قانون کو وعدہ نہیں کر سکتے کے بلا اور آگے چلے یہ تو بات ہے نا صحابہ کی اب میں آنا چاہتا ہوں تابعین کی طرف ایک حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی ہے یہ جلیل القدر تابع ہے رحمت عالم کی امت کی حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوا دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے ایک دن یہ وہ جو دوسرا جھوٹا مدعی نبوت تھا اسود انسی یہ اس کے علاقے میں گئے اس نے ان کو گرفتار کیا مسائل میں کی طرح سوال جواب کرنے کی بجائے اس نے ایندھن جمع کیا ایندھن جمع کیا سڑا کیا اس کو اور خوب جس وقت بٹھی بھرتا بالن جمع ہو گیا اسے آگ لگائی جب اس کے شولے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے ذرا ذرا اس ماحول کو سامنے رکھے اس کے اس کے ایندھن کے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے اس تابی حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں اس میں منجیب میں بٹھا کر پنگھوڑے میں بٹھا کر یوں کر کے اس کو چلایا گیا جب اس کی سطح بلند ہوئی سمیت آگ کی طرف ہوئی پیچھے سے تلابے کاٹ کے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اب آپ ذرا حیران ہوں گے کہ آگ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا میرے واجب الحترام دوستوں جس طرح حق تعلی نے حضور علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم پہ آپ کو ٹھنڈا کیا تھا آج محمد عربی کے دشمن کے مقابلے میں حضور سرور کائنات کی امت کے تابق پر بھی اللہ نے اسی طرح آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے ہراما ہراما آپ اپنے مرکز کے اندر کیا شان سے چلتے ہوں گے میرے واجب الحترام کے دوستوں پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی شاید اتنی اعتماد سے نہیں چلتا ہوگا جس طرح یہ مور کی طرح پیر ڈال کے یہ جس شام کے ساتھ جس اعتماد کے ساتھ آپ کو آپ کو روک کے موت کو اپنے پاؤں تلے روک کے جس بہادری کے ساتھ یہ باہر آیا ہے اب آپ سوچیں گے کہ وہ آگ اور اثر نہ کرے بھائی میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے اس میں جلانے کی تاثیر کو بھی تو پیدا اللہ نے کیا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی تاثیر کو سلب کر لے آپ اور میں بھی آپ اور میں بھی یہ آپ اور میں یہ اپنی بجلی کو کیا کہتے ہیں وہ اپنا تارے مارے لگا کے وہ نیچے اس کو اس اس کو کو ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے کہ اب کرنٹ نہیں پڑے گا یہ جوتا پہن کے جاؤ تو بجلی پہ کرنٹ نہیں پڑے گا دستانے پہن لو تو کرنٹ نہیں پڑے گا میاں انسان اگر تو اپنی تدویروں کے ساتھ بجلی کے کرنٹ سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے اگر تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے بجلی سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو میرے اللہ نے اگر اپنے مقبول بندوں کے لیے آگ سے بچاؤ کا انتظام کر دیا تھا تو اس کے اندر اشکال کیا ہے یہ ہو سکتا ہے مل کے کہہ دو یہ بابتا تو ہو نہیں سکتا ہوا واہ ایک نہیں پانچ کتابوں میں اس کا مسرد احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے حریت اولیا کے اندر یہ روایت موجود ہے ترجمان السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اگر کس حال واقع کی اور بھی کئی ساری کتابوں میں تو میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں آپ ہاں اتھا گئے میاں دعا کرتے ہیں میرے اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن میں بیان کیا ایک سو بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنی احادیث میں بیان کیا دو سو دس دفعہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کے عظمت و تحفظ کے لیے دی سب سے زیادہ قربانی حتیٰ کہ اپنے جسم اور جان کے ٹکڑے کرائے حضرات تابعین میں سے اس مسئلے کو اگر اس مسئلے کے لیے اگر آگ میں جانا پڑا انہوں نے چھلانگ لگانا قبول کیا حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی مسلحت نہیں کی جاگ رہے ہو یہی حضرت سید ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ میں آیا ہے اللہ کی شان ایک خود ہے ایک اہلیہ ہے ایک آدھ بچہ ایک اونٹنی پورے مدینہ طیبہ میں یہ آگ سے نکلے ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ اگر یہ چار دن یہ چار دن میرے علاقے میں پھر گئے تو میری نبوت کی تو ہوا خیزی ہو جائے گی ان کو ملک بدر کرنا چاہیے انہوں نے ملک بدر کیا کہ میرے ملک میں نہیں رہ سکتے تم انہوں نے سوچا کہ اب جاؤں کہاں مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا اللہ کی شان جس وقت مدینے میں پہنچے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا صدیق اکبر مسئلہ دراع خلافت ہے نماز پڑھ کے تمام صحابہ کرام گھروں کو جا چکے ہیں زہر کا وقت ہے صرف صدیق اکبر فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر پھر رہے ہیں یہ تشریف لائے دروازے سے داخل ہوئے وہ کھجوروں کا جھونڈا ہے وہاں پہ اپنی اونٹنی کو بٹھایا بچوں کو بٹھایا وزو کیا لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے حضرت فاروق اعظم نے یوں کر کے دیکھا انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت فاروق اعظم کے وعلیکم السلام کہنے سے پہلے کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی حضرت فاروق اعظم نے وعلیکم السلام بھی کہا اور ان کے چہرے کو بھی دیکھنا شروع کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں فاروق اعظم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ دیکھا ہوا تو نہیں لیکن شکل و شباز سے لگتا ہے کہ ہے کوئی لال ہے کوئی موتی یہ گودڑی میں کوئی لال چھپا ہوا ہے قیمتی جوہر لگتا ہے وہ دو نماز پڑھ کے اتحیات پہ بیٹھے حضرت سید فاروق اعظم چلے ان کے ساتھ جو ستون تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے انہوں نے سلام پھیرا حضرت فاروق اعظم اشارہ کر کے کہتے ہیں میاں بابو بھائی جوان میری بات سنو گے وہ چل کے آئے آپ نے ان کے ساتھ مسافہ کیا مسافہ کر کے فرمایا کہاں سے آئے انہوں نے کہا جی سنا سے فرمایا جہاں پر ایم سی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت جی وہاں سے بھائی ہم نے سنا ہے خبر پہلے پہنچ گئی تھی حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی کو اس نے پکڑ کر آگ میں ڈالا تھا کیا یہ صحیح ہے انہوں نے کہا جی صحیح ہے فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا کیا یہ بھی صحیح ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے فرمایا بھائی سنا سے آئے جہاں اسمد سی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا آگ نے اس پر اثر نہیں کیا یہ جب چار سوال کر چکے تو فرمانے لگے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا جی دیکھا ہے جب کہا دیکھا ہے حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ دیا فرمایا عمر کو وہ تم معلوم ہوتے ہو عمر غلطی تو نہیں کر رہا مجھے وہ تم لگتے ہو میں غلطی تو نہیں کر رہا ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب آیا حضرت فاروق اعظم کی خوشی میں اچھلے کھڑے ہوئے ان کو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی ہے جس پہ تو نے اس طرح احسان کیا ہے جس طرح حضور کے والد ابراہیم پہ احسان کیا تھا اب میاں صحابہ کرام کے بعد تعبین کے بعد اب چلتے ہیں ائمہ کے دروازے پر ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے حوالے سے قرآن مجید اتنا حساس ہے صحابہ کا یہ طرز عمل ہے تعبین کا یہ طریقہ کار ہے آپ ارشاد فرمائے ائمہ کہ کے آپ کا کیا خیال ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ بخاری سے لے کر مشکات تک وہ دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر امام شافی امام شافی سے امام مالک امام مالک سے احمد ابن حنبل تک تمام تر حدیث کے اما ہوں یا فکا کے ان سب کا اتفاق اس بات پہ کہ داون نبوت باد نبی یہ نا بل اجوا کہ جو شخص حضور سرور کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے تعلق نہیں یہ امت کی وہ شارہ ہے پہلے دن سے آج تک برابر اس کے اوپر امت کی گاڑی چلتی آ رہی ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ حضرات توجہ کریں ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ اور اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ مولوی صاحب اس اپنی پوری گفتگو کو آپ ایک جملے میں بیان کر دیں تو پھر وہ جملہ میں اس طرح ہی بیان کروں گا کہ ساتھیوں ہمت کرو آگے بڑھو وہ دیکھو رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے محمد عربی کی سفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے رحمت عالم کی عزت و ناموس کا کام کرنا دراصل اپنے آپ کو حضور سرور کائنات کے سپورٹی گارڈ میں شامل کرا دے کے بتلا دیتا ہے جو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں آج جا کر آپ پرویز مشرف صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک ایک فوج کا حصہ وہ ہے جو جی ایچ کیو میں بیٹھا ہے ایک حصہ وہ ہے جو ورکشاپ میں کام کر رہا ہے ایک حصہ وہ ہے جو فلاں فیکٹری میں کام کر رہا ہے ایک محاذ پہ کھڑے ہیں ایک نقشے تیار کر رہے ہیں مختلف سکیموں پہ فلاں فلاں جگہ کام ہو رہا ہے لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد دستہ کون سا وہ وہی کہے گا جو میرا سیکورٹی گارڈ ہے یہ جتنے دین کے شعبے ہیں تبلیغ کا ہو خدا کی قسم میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا تعلیم کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا جہاد کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا دین کے سارے شعبے ہیں جو جہاں کام کر رہا ہے اللہ مزید اخلاق کے ساتھ وہاں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن رحمت عالم کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے یہ حضور کے سکورٹی گارڈ میں اپنا نام لکھوانے کے مترادف دے پائے بھائی عہدے کے اعتبار سے ہمارے ملک کے انتظامی امور کے حوالے سے دو بڑے عہدے ہیں ایک پریزیڈنٹ کا اور ایک پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ منصب کے اعتبار سے اور زیادہ قابل احترام ہوتا ہے انتظامی امور کے حوالے سے ذمہ داری سب سے زیادہ پرائم منسٹر کا ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے بعد نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ وزیر اعظم لیکن وزیر اعظم بھی سب روز بادشاہ کی خدمت میں اتنی ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے جتنی بادشاہ کو پانی پلانے والا اس کی فیل اس کے سامنے رکھنے والا گیٹ کھولنے والا گاڑی کو صاف کرنے والا یہ دن میں دس دفعہ اپنے بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے پرائم منسٹر منصب کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ قریب ہے لیکن اس کی بھی ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہوگی یہ ہے تو اس کا نوکر اور چاکر ہے تو اس کا خادم لیکن دس دفعہ بادشاہ کی زیارت کرتا ہے ولی ہوں یا غوث کتب ہوں یا ابدال ان کے جتنے منصب ہیں میں ان منصب سے انکار نہیں کر رہا سارے منصب ان کو ماننا میری ایمان اور عقیدے کا حصہ ان کے احترام میں میری گردنیں جھک جاتی ہے لیکن اگر سب سے زیادہ حضوری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کی عزت کا کام کرو اسی صدقے میں اسی صدقے میں حضوری کا مقام تمہیں نصیب ہو جائے گا اور عزیز دوستو من نہ کردم شما حضر بکنیم جتنی زیادہ احترام کے ساتھ جتنی زیادہ اخلاص کے ساتھ جتنی زیادہ اس کام کو عبادت سمجھ کر جتنی زیادہ اس کام کو اپنے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھ کر آپ آگے بڑھیں گے جس طرح سونے کو پالش کر دیا جائے جو جو پالش کرتے جاؤ گے تو وہ چمکتا جاتا ہے جس اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے بڑھو گے اتنی اللہ آپ کو اخلاص نصیب فرمائیں گے اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول قولی استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین